ابو حازم نے بیان کیا ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے پیش کیا پھر ایک صحابی نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور تلاش کرو خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے وہ گئے اور واپس آ گئے اور عرض کیا کہ اللہ کی قسم میں نے کوئی چیز نہیں پائی مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی البتہ یہ میرا تہبند میرے پاس ہے اس کا آدھا انہیں دے دیجئے حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اس تہبند کا کیا کرے گی اگر یہ اسے پہن لے گی تو یہ اس قدر چھوٹا کپڑا ہے کہ پھر تو تمہارے لیے اس میں کچھ باقی نہیں بچے گا اور اگر تم پہنو گے تو اس کے لیے کچھ نہیں رہے گا پھر وہ صاحب بیٹھ گئے دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد اٹھے اور جانے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور بلایا یا انہیں بلایا گیا راوی کو ان الفاظ میں شک تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں چند صورتیں انہوں نے گنائیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے نکاح میں اس کو اس قرآن کے بدلے دے دیا جو تمہیں یاد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اکیس